اور زمین کے سارے کے سارے باشندے پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے